سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھیں جب وہ واپس جاتیں تو اپنی چادروں میں اس قدر لپٹی ہوتی تھیں کہ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا حدیثمبر پچیس سو چھ مسنط احمد